بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے